حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشا آئے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو ترانوے